اللہ علی قا لقدیر جن لوگوں کو جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ دینا حق وہ لوگ جو اپنے گھروں سے بغیر حق کے نکال دیے گئے اللہ ان اللہ مگر ان کا جرم صرف یہی تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ولولا دفع اللہ تعالیٰ کا بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو ہٹانا نہ ہوتا لہدیمت مت صوا صلاوات و مساجد حسم, اللہ تو ضرور ڈھا دیے جاتے جھونپڑے راہبوں کی کٹیا و بیان اور گرجے و سلاواتن اور یہودیوں کے معبد خانے مساجد اور مسجدیں یوز فی حسم اللہ کثیرہ جن میں اللہ کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے والا ان اللہ میں سرو اور اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا ان اللہ قبی عزیز یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مضبوط اور بہت غالب ہے اللہ ونهوا عن المنكر وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اگر اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں وللہ اللہ آ العمور اور کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودِ اور اگر وہ آپ کو جٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور آد اور سمود نے جٹلایا وقوم ابراہیم وقوم لوت اور ابراہیم کی قوم نے اور لوت کی قوم نے وہ اصحاب مدین اور اصحاب مدین نے وہ کزدیب موسا اور موسا علیہ السلاۃ وسلام بھی جٹلا دیے گئے فملئی تو للدینہ کفارو تم اخذتهم تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑا فقی فقان نکیر تو کیسے تھا میرا انکار کرنا یعنی میرے میرا انکار کرنے کی پھر سزا کیسی رہی یا نکیر عذاب کو بھی کہتے ہیں کہ میرا عذاب کیسے تھا فقی من قریت اہلکناہا وہی ظالمہ تو کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھیں فہی خاویت علا روشی اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں وہ بعرم معطلا اور بے آباد کنویں و قصرم مشید اور بلند یا چونا گچ مضبوط محل افلم یسیرو فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بیہا او آدان یسمعون بیہا فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور کیا وہ انہوں نے زمین کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ذریعے وہ عقل کریں یا کان جن کے ذریعے وہ سنیں کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں وہ یستاجرون قبل عذاب اور یہ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں ولی خلیف اللہ وعدہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا وہ ان عند اندا ربی کا صنعتی تعدون اور یقیناً ایک دن تیرے رب کے ہاں ایک ہزار سال کی طرح ہے جس کو تم شمار کرتے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے قل یا ایوہ الناس انما انا لکم نذیر مبین کہہ دیجئے کہ اے لوگو یقینا میں تمہارے لیے واضح درانے والا ہوں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کی اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں وہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے والے ہیں یا جہنم والے ہیں ارسلنا من قبل قبل رسول ولا نبی اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا اللہ ادا تمنا لیکن جب وہ تلاوت کرتا ہے فی امنیتی ہی تو شیطان اس کی تمنا میں اس کی تلاوت میں کچھ خلل ڈال دیتا ہے فین مایوق شی طانو تو شیطان نے جو کچھ ڈالا ہوتا ہے اللہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے تم یحکم اللہ آیاتی ہی پھر اللہ تعالیٰ اس کی اپنی آیات کو محکم کر لیتا ہے وہ اللہ علی تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو شیطان نے ڈالی ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں و ان ظالمین لفی شقاق بعید اور یقینا ظالم دور کی مخالفت والے ہیں ہاں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جن کو جو علم دیے گئے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ تو وہ اس پر ایمان لے آئیں فَتُخْبِتَ قُلُو لَهُ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں وہ ان اللہ الحاد الدین امن ولاثرات مستقیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے ولا یزار الدین کا فروفی مریت منہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے حتیٰ تأتیہم الساعت بختتاً حتیٰ کہ ان کے پاس قیامت آ جائے اچانک او یاتیہم عذاب یوم عقیم یا ان کے پاس بانج دن کا عذاب آ جائے یا فائدے سے خالی دن کا عذاب آ جائے الملک یوم دن اللہ یحکم بینہم اس دن بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا فلدین امن و امیر الصالحات فی جنات النعیم تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مهین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ لوگ رسوا کن عذاب میں ہوں گے ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رزق عطا کرے گا وہ ان اللہ علیہ و خیر الرازقین اور یقینا اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے مدخل وہ ان کو ضرور ایسی جگہ پر داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے وہ ان اللہ علیم حلیم اور یقینا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت بردبار ہے یہ ومن عاقب بمثل ما به ثم اور جس نے بدلہ لیا اسی کی مثل جس طرح اس پر ظلم و زیادتی کی گئی تو پھر اس کو تکلیف دی گئی یا اس پر دوبارہ زیادتی کی گئی تو یقیناً اللہ تعالی اس کی ضرور مدد کرے گا یقیناً اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا نہایت درگزر کرنے والا ہے اس وجہ سے کہ یقین اللہ ہی دن کو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہ انلیر اور یقین اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل یہ اس وجہ سے کہ یقینا اللہ تعالی ہی حق ہے اور یقینا جس کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے وان اللہ هو العلی الكبیر اور یقینا اللہ تعالی ہی بہت بلند اور بہت بڑا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا فتصبح الارض مخضرا تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے ان اللہ لطیف خبیر یقینا اللہ تعالی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسی کا ہے وہ ان اللہ لہو الغنی الحمید اور یقین اللہ تعالی ہی بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض تجری فی البحر ویمسک السماء ان علی الارض الا اللہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب مسخر کر دیا ہے اور کشتی اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے مگر اس کے حکم سے ان اللہ بن نا سروف الرحیم یقیناً اللہ تعالی لوگوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وہ الذي احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور وہی ذات ہے جس نے تم کو زندہ کیا پھر وہ تم کو مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا یقینا انسان بہت ناشکرا ہے لکل امت جعلنا من سکا ہم ناسکوہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت بنائی ہے جسے وہ اپنانے والے ہیں فلا ينازعنک فی الامر پس وہ تجھ سے کسی معاملے میں جھگڑا نہ کریں وادعو الى ربك اور اپنے رب کی طرف دعوت دے انك لعلى هدى مستقيم یقینا تو سیدھی ہدایت پر ہے وان جادلوك اور اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں فقل الله اعلم بما تعملون تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو اللہ يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ یقینا اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان ذالک فی کتاب یقینا یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا یہ اللہ پر نہایت آسان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی اور اس کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے امال ظالمین امن نصیر اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں وہ اداس علیہم آیات نابینات تعریف فی وجوہ الدین کفر المن اور جب ان پر ہماری آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا برائی کو پہچانتے ہیں یکادون یسطون بالذین یترون علیہم آیاتنا قریب ہے کہ پکڑ لیں یا چڑھائی کر دیں ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیات پڑھتے ہیں قل کہہ دیجئے افا انبئکم بشر من ذالکم کیا میں تمہیں اس سے برے کے بارے میں خبر نہ دوں النار وعدہ اللہ آگ کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ اللہ دینا کفر ہو جنہوں نے کفر کیا وہ بے اصل مسیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یا اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے اسے غور سے سنو ان اللہ دین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له یقینا وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اس کے لیے سارے جمع ہی ہو جائیں وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے نہیں چھڑا سکتے ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے طلب کرنے والا بھی اور مطلوب بھی جس سے مانگا گیا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا ان اللہ لقوی عزیز یقینا اللہ تعالیٰ بہت مضبوط اور بہت غالب ہے اللہ یصطفی من الملائکت من الملائکۃ رسولا ومن الناس اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے قاصد چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی ان اللہ سمیع بصیر یقینا اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم وہ جانتا ہے اس چیز کو جو کچھ ان کے سامنے اور جو پیچھے ہے وہ اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے معاملات یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا وسجدوا وعبدوا ربکم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سیدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وجاہد فی اللہ حق جہاد ہی اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے وہ جتبا یا جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے وج تبا کم اس نے تمہیں چن لیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ملت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے وہ وسماکم المسلمین من قبل وفی حالا اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی لیکون الرسول شہید علیکم تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے وتقون شہداء علی الناس اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ فاقیم الصلاۃ واعطوا الزکاۃ تو تم نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو واعتصموا بالله اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو وہ مولاکم و تمہارا مولا ہے فنعم المولا ونعم النصیر وہ بہت اچھا دوست ہے اور اچھا کار ساز ہے مددگار ہے